ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھا کر کے ان میں قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے پہلے اپنے سر چہرے اور اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور تین بار ایسے کرتے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار چھپن